لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جا اور نمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی